السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار چمکتے دمکتے ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہنساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں جو بچے ہمارے ساتھ نئے ہیں انہیں ہم بتا دیں کہ اہم کام کون سے ہوتے ہیں یعنی کہ اسکول کا کام نماز اور قرآن اور اگر کسی بڑے نے آپ کو کچھ کہا ہے تو وہ والا کام کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور جہاں آپ بیٹھ کے کہانی سن رہے ہیں وہ جگہ بھی اچھی طرح صاف ستھری ہے پھر ہی مزہ آتا ہے کہانی سننے کا آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں سورت فاتحہ سے ایک اور کہانی کہانی کا عنوان ہے کا نستعین سنتے ہیں ایک تھا ہرا طوطا اس کا نام تھا ٹین ٹین بہت خوش مزاج طوطا تھا جنگل میں تمام جانور اور پرندے اس کے دوست تھے جہاں کوئی مشکل میں ہوتا ٹین ہر طرح سے اس کی مدد کرتا ٹین کو امرود سیب اور ہری مرچیں بہت پسند تھیں ایک دن جب موسم بہت خوبصورت تھا ہلکی ہلکی بارش کے بعد ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی ٹین سیر کرنے نکلا اڑتے اڑتے اسے ایک جگہ ہری مرچیں پڑی دکھائی دیں اتنی خوبصورت ہری مرچیں اس سے رہا نہ گیا اس نے نیچے کی طرف غوطہ لگایا اور مرچوں پر جھپٹا اس نے مرچ منہ میں ڈالی ہی تھی کہ اچانک اس پر ایک جال آ گیا وہ مرچیں دراصل ایک شکاری نے طوطے پکڑنے کے لیے رکھی ہوئی تھیں ٹے نے اپنے آپ کو چھڑانے کی بہت کوشش کی مگر وہ بری طرح پھنس گیا تھا شکاری نے اسے پکڑا اور ایک پنجرے میں بند کر دیا ٹے بہت اداس رہنے لگا تھا اس نے اپنے دوستوں کو آوازیں دیں مگر کوئی اس کی مدد نہ کر سکا حالانکہ مینا بلبل فاختہ کبوتر اور لال چڑیا اس سے ملنے آتے تھے مگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے ایک دن ایک کوئل آئی اور کہنے لگی کو ٹے تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو وہی سب سے طاقتور ہیں اور مدد کرنے والے ہیں اب ٹیں کو خیال آیا کہ اس نے رب العالمین سے تو مدد مانگی ہی نہیں اس نے روزانہ خوب دعائیں مانگنی شروع کر دیں روز صبح وہ کھانا کھاتا پانی پیتا جو اسے شکاری دیتا تھا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا اور خوب دعائیں مانگتا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا کہ وہ اسے واپس اس کے گھر پہنچا دیں اب وہ اپنے دوستوں سے بھی نہیں کہتا تھا کہ اسے وہاں سے نکالیں کیونکہ اس نے صورت الفاتحہ پڑھی تھی اور اس میں جب اس نے پڑھا تھا ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین تو اس کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ مدد صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں اسی لیے انہی سے مانگنی چاہیے ایک دن خدا کا کرنا کیا ہوا کہ شکاری پنجرا جب اس کو کھانا دینے کے لیے آیا اور اس نے وہاں پانی رکھا تو پنجرے کا تالا لگانا بھول گیا ٹیں تو پہلے ہی تاک میں بیٹھا ہوا تھا اس نے جو تالا کھلا دیکھا تو جھٹ دروازہ کھول کے اڑ گیا شکاری نے دیکھا تو وہ پیچھے دوڑا مگر ٹین تب تک دور جا چکا تھا شکاری کو اس کی بس خوشی سے بھرپور ٹین ٹین ہی سنائی دے رہی تھی جانتے ہیں کہ شکاری تالا لگانا کیوں بھول گیا تھا ارے بالکل ٹھیک کہا ٹین نے اللہ تعالیٰ سے جو مدد مانگی تھی استعانت مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خیال رکھنے والے ہیں طاقتور ہیں انہوں نے شکاری کو بھلوا ہی دیا کہ وہ پنجرے کا تالا لگا دے اور ٹے واپس اپنے گھر پہنچ گیا اللہ تعالیٰ اور ان کے پیارے نبی نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ ہم بھی ہر مشکل میں اللہ سے ہی مدد مانگیں چاہے ہمیں چاکلیٹ کھانی ہو کوئی نیا کھلونا لینا ہو یا کسی کی شکایت ہی لگانی ہو اللہ ہی کرتے ہیں سب کچھ وہی کر سکتے ہیں اور کروا بھی سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ اللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے تمام مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ